السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر فور میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے بیک اینڈ کے بارے میں گفتگو اب شروع کر دی تھی اور وہاں پہ میں نے ایک تو بیک اینڈ کی اہمیت آپ کے سامنے پیش کی اتنی تفصیل سے خیر نہیں اور دوسرا میں نے آپ کو بیک اینڈ کے کچھ امپورٹنٹ ماڈیول یا اس کے وہ جو حصے یا ایون اسٹیجز آپ ان کو کہہ لیں وہ پرزینٹ کی تھی ٹو پاس کمپائلر کی گفتگو ابھی بھی چل رہی ہے جس میں ہم نے پہلے فرنٹ اینڈ کے بارے میں گفتگو کی فرنٹ اینڈ میں ہم نے کیا کیا وہاں پہ اسکینر اور پارسر کے بارے میں گفتگو کی اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اگر فرنٹ اینڈ جو ہے وہ اپنی کاروائی مکمل کر پاتا ہے تو وہاں سے ایک انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹ ہوتا ہے جس کی ایک ریپرزینٹیشن یاد ہے ہم نے ڈسکس کی تھی اور وہ تھی ایبسٹریکٹ سینٹیکس ٹری یہ وہ اس پارس ٹری کی کنڈینسڈ فارم ہے جو کہ اصل میں پارسر استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس کو وہ جو گرامر کی ڈیریویشن ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی پھر ہم بیک اینڈ کی جانب چلے کہ یہاں پہ اب وہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن جب آئی تو بیک اینڈ نے کیا کرنا ہے اور اس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو ایونچل گول ہے بیک اینڈ کا وہ یہ کہ fast and accurate code generate کرے جو کہ کمپیکٹ بھی ہو میمری کے لحاظ سے کیونکہ ایونچلی آپ کا پروگرام جب چلے گا اس کو دونوں ٹائم لمیٹیشن کا لحاظ رکھنا پڑے گا یعنی کہ وہ تیز ہو اور دوسرا اس کو میمری کا حساب رکھنا پڑے گا کہ کہیں وہ بہت زیادہ میمری اور یہاں پہ میمری آپ کے ڈیٹا اسٹرکچر کی بات میں نے کہا تھا نہیں ہو رہی بلکہ اس کوڈ کی ہو رہی ہے جو کہ اسمبلی لینگویج کوڈ جو بیک اینڈ جنریٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک یہ بات بھی کہی تھی کہ چونکہ ہم نے یہ پاس کمپائلر کو دو اسٹیجز میں کر دیا ہے تو اس سپریشن کی بنا پہ اب ہمارے پاس ایک فلیکسیبلٹی آ گئی وہ فلیکسیبلٹی کیا کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میرا سورس کوڈ اب کسی لینگویج میں ہو پروگرامنگ لینگویجز لے لیجئے یہاں پہ جاوا میں ہے سی پلس پلس میں ہے فورٹرین میں ہے پیسکیل میں ہے یا اور جو لینگویجز آپ نے شاید سنی بھی ہوں اور شاید استعمال بھی کی ہوں ایز لانگ ایز اس کا جو آئی آر ہے یعنی کہ انٹرنل ریپرزینٹیشن ہے وہ ایک ہی بن سکتی ہے دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر لینگویج کی وہی آئی آر بن سکتی ہے چانسز ہیں کہ کچھ ایسی لینگویجز ہوں جس میں ایک ریپرزینٹیشن جو ہے انٹرنل ریپرزینٹیشن وہ شاید ممکن نہ ہو اور مے بی میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ لینگویجز کے حوالے سے آپ نے پرولگ لسپ ایسی لینگویجز بھی سنی ہیں جن کو اصل میں فنکشنل لینگویج کہا جاتا ہے یہ پروسیجرل لینگویجز نہیں ہیں وہاں پہ اصل میں یہ آئی آر والی کہانی بلکہ کمپلیشن والی کہانی کافی مختلف ہو جاتی ہے یہ ضرور کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مختلف لینگویجز کی ایک ہی انٹرنل ریپرزینٹیشن بنا لیں تو ہم ایک سنگل بیک اینڈ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ایونچولی اپنی کاروائی مکمل کر کے ہمیں ایکسیکیوربل کوڈ یا اسمبلی لینگویج کوڈ دے دے گا یہ مثالن میں کہتا چلوں کہ یہ جو جی سی سی کمپائلر آپ استعمال کرتے ہیں یہ سی یا سی پلس پلس بلکہ فورٹرین اور دوسری کئی ایسی لینگویجز ہیں ایڈا اس میں شامل ہے آپ گنو کمپائلر ایڈا کے لیے بھی لے سکتے ہیں فورٹرین کے لیے بھی لے سکتے ہیں یہ تمام کے تمام کمبائلر جو ہیں اصل میں صرف فرنٹ اینڈ میں ڈفرنٹ ہیں یہ تمام کے تمام فرنٹ اینڈ جو ہیں اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کمپائلر کے فرنٹ اینڈ ایکچولی ایک ہی آئی آر انٹرنل ریپرزینٹیشن بناتے ہیں جو کہ پھر گنو کا بیک اینڈ جو ہے لے کے آپ کو ٹارگیٹ مشین جو ہے اس کے لیے اسمبلی لینگویج کوڈ دیتا ہے اب بیک اینڈ کا معاملہ جہاں پہ آیا تو وہاں پہ میں نے اس کے آپ کو تین ماڈیولس دکھائے انسٹرکشن سلیکشن رجسٹر ایلوکیشن اور انسٹرکشن اسکیڈولنگ یہ وہ باتیں ہیں جس کی بنا پہ ہم اصل میں فاسٹ کوڈ اور کمپیکٹ کوڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یقیناً یہاں پہ اب چونکہ مشین انسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے تو وہ اسمبلی لینگویج یا وہ جو اس مشین کا انسٹرکشن سیٹ ہوتا ہے اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہسٹورکلی دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آج تک جتنے پروسیسرز بنے ہیں ان کا انسٹرکشن سیٹ جو ہمیشہ ایک ہی رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایون انٹیل کو خود لے لیں اس کی جو 8086 یا 8088 کی انسٹرکشن سیٹ تھی وہ مختلف تھی یعنی کہ اب آپ دیکھیں تو ان نئی انسٹرکشنز اب آ گئی ہیں خاص طور پہ پینٹیم اور اس کے بعد جو آرکیٹیکچرز آئے ہیں یہ باتیں آپ نے کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں دیکھی انسٹرکشن سیٹ کیا ہوتے ہیں کیسے ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اینڈ سو آن لیکن اب اس لحاظ سے دیکھیے کہ یہ انسٹرکشن سیٹ آخر کون استعمال کرتا ہے آپ اپنے ارد گرد دیکھیے اپنے آپ کو دیکھیے کیا آپ روزمرہ کی پروگرامنگ یا جو بھی پروگرامنگ آپ کرتے ہیں کیا آپ وہ اسمبلی لینگویج میں کرتے ہیں یا جب بھی آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں اسمبلی لینگویج میں کوڈ لکھوں گا ایسا نہیں ہوتا بلکہ آپ فوراً سوچتے ہیں کہ اس کو میں سی پلس پلس میں یا سی میں یا جاوا میں یا کسی ایسی لینگویج جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہیومنس کی جو سوچ ہے اس کے قریب ترین ہے اس کو استعمال کریں اس میں ہم پروگرام لکھیں گے اور وہ کمپائلر لے کے ہمیں اسمبلی لینگویج بنا کے دے گا اور یہاں پہ ایک لحاظ سے آپ کی یہ امید ہی ہوتی ہے کہ جو بھی اسمبلی لینگویج نکلے گی وہ نہ صرف افیشینٹ ہوگی بلکہ کمپیکٹ بھی ہوگی اور ایونچولی ایکچولی ایکوریٹ بھی ہوگی یہ نہ ہو کہ آپ نے لکھا کچھ اور پیچھے سے ہو رہا ہے کچھ یہ بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ فرنٹ اینڈ کی بھی اور بیک اینڈ کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو بھی کوڈ جنریٹ کریں وہ ایکوریٹ ہو یا ایکوریٹ ریپرزینٹیشن ہو آپ کے اس پروگرام کی الگریدمکلی اینڈ ادر وائز اس کا وہی ریزلٹ آئے جو کہ آپ فرض کریں ہینڈ ایکسیکیوشن سے کرتے ہیں اب یہ باتیں میں اصل میں دوہرا رہا ہوں لیکن ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کیونکہ آپ کمپائلر استعمال کرتے ہیں اور ایسا بھی ہوگا کہ یہ نہیں کہ آپ صرف ایک ہی کمپائلر استعمال کریں گے سی پلس پلس میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے ابھی تک شاید دو تین کمپائلر استعمال کیے ہیں ہیں وہ سارے سی پلس پلس کمپائلر لیکن شاید ایک جو ہے وہ یہ گنو کمپائلر ہے مائکروسافٹ کا کمپائلر ہے بورلینڈ کا آپ استعمال کر سکتے اس طرح کئی کمپنیز مشہور کمپنیز ہیں جن کے کمپائلر مارکیٹ میں موجود ہیں میں نے انٹیل کا بھی ذکر کیا آئی بی ایم سے بھی آپ لے سکتے ہیں میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ compiler themselves are programs اور یہ پروگرامز لوگ لکھتے ہیں ان میں سے اچھے پروگرامز بھی ہیں اور برے پروگرامز بھی ہیں یعنی کہ وہ اچھا کوڈ جنریٹ نہیں کرتے آخر میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ مشین آرکیٹیکٹس جو ہیں وہ اصل میں کمپائلر رائٹرز اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اپلیکیشن رائٹرز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں آخر آپ یہ سوچئے کہ جو مشین آرکیٹیکٹ ہے اس کے ذہن میں یہ جو انسٹرکشنز ہے یہ آتی کہاں سے ہیں کیا وہ خود ہی سوچتا رہتا ہے کہ بھئی اچھا میں آج ایک نئی انسٹرکشن بناتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ مشین کے اندر میں اس کو کیسے ایکسیکیوٹ کروں گا کون سے گیٹس کھلیں گے کون سا بس کے اوپر میں کیا ویلو ڈالوں گا وغیرہ وغیرہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آرکیٹیکٹس بھی جو ہیں وہ کمپائلر رائٹرس کے ساتھ ایپلیکیشن رائٹرس کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے یہ سارے فیصلے کرتے ہیں کہ انسٹرکشن سیٹ کیا ہونا چاہیے یہ جتنی کمپنیز جو کہ پروسیسرز بناتی ہیں I B M Intel Hewlett Packard Sun Japanese companies بھی ہیں یہ سارے ایسی ہی کاروائی کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ٹیم موجود ہوتی ہے جس میں کمپائلر رائٹرز جو ہیں ان کا ایک سگنیفیکنٹ شیئر ہوتا ہے اور بلکہ وہ کافی ان کی سی ہوتی ہے کیونکہ اکثریت پروگرامنگ جو ہے وہ آپ ہائی لینگویج میں کریں گے اور وہ کمپائلر اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا ایک لحاظ سے دیکھیے میں لگتا ہے کہ اس تمہید سے باہر ہی نکل پا رہا لیکن یہی وہ باتیں ہیں جس سے آپ کمپائلر کو جب ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو مد نظر رکھتے ہیں جب آپ ایک کمپائلر چوز کر رہے ہوتے ہیں تو مد نظر رکھتے ہیں تو ان باتوں کی اہمیت ہے خیر اب آئیے ہم ان واپس تفصیل کی جانب چلتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ شروع کی تھی یعنی کہ بیک اینڈ اور اس میں میں نے آخر میں سسک آرکیٹیکچر کی بات کی تھی کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ میں اس کو اسی طرح اصلاح نہیں چھوڑتا ہوں اور ساتھ میں نے جو دوسری بات کہی تھی کہ ایک مسئلہ جو پیدا ہوا تھا کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کی بنا پہ جو کہ ایکچولی کمپائلر رائٹرز کو کافی فیس کرنا پڑا تھا اس کا حل جو تھا وہ پھر ریڈیوس انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹرز نے آ کے نکالا جس میں اوریجنلی مپس ایک کمپنی تھی اس کے پروسیسرز آر ٹو تھاؤزینڈ اور آر تھری تھاؤزینڈ شامل ہیں یہ شامل تھے بلکہ انٹیل نے بھی اپنے کچھ پروسیسز بنائے تھے ایٹ نائنٹی اور ایٹ سکسٹی میرے خیال میں یہ ایٹ ہنڈریڈ سیریز تھی نائن ہنڈریڈ سیریز بھی تھی جو کہ رسک آرکیٹیکچر مشینز تھی یہ میرے خیال میں آپ کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں پڑھ چکے ہیں تو آئیے آپ بیک اینڈ کی یہ باتیں آگے بڑھاتے ہیں یعنی کہ اس کے یہ جو حصے ہیں یہ بات ایک دفعہ دوہرا دو کیونکہ یہ جو ماڈل ہے بیک اینڈ کا یہ میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انسٹرکشن سلیکشن میں جو معاملہ یا کہہ لیں جو دقت ایک لحاظ سے پیدا ہوئی یا جو کمپلیکسٹی آئی کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کی وجہ سے وہ رسک نے آ کے کافی سمپلیفائی کی تھی لیکن اب ایسے نہیں ہوا جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ تمام پروسیسر اب رسک کی ہیں اصل میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں کی اچھائیاں کہہ لیں کہ اب آج کل کی جو جنریشن ہے پروسیسر میں پروسیسرز کی اس میں آ گئی ہے چلیے خیر یہ تو معاملہ ہے انسٹرکشن سلیکشن کا اور اس کورس میں جیسے کہ میں نے ارض کیا ہمیں شاید اتنا موقع نہ ملے کہ ہم اس کو تفصیل ان ڈیپتھ ڈسکس کریں یہ ایڈوانس کورسز جو کمپائلر کے ہوتے ہیں ان میں یہی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں یا ان جنرل بیک اینڈ اب آگے چلیے رجسٹر ایلوکیشن یہاں پہ میں نے اب لکھا ہے have each value in register when it is used اگلی سلائڈ بھی لگے ہاتھوں دیکھ لیجئے کہ manage a limited set of resources the register file اور یہ بات کہ can change instruction choices and insert load and stores اب یہ رجسٹر ایلوکیشن کیا ہے اور پھر یہ بیک اینڈ کی ریسپانسبلٹی کیا ہے اس کو ذرا اس طرح دیکھیے کہ آپ نے مشین آرکیٹیکچر کے بارے میں کافی تفصیل سے پڑھا ہے کہ پروسیسر کے جو سی پی یو کے جو یونٹس ہوتے ہیں ان میں ایک چیز جو ہے وہ رجسٹر فائل ہے یہ رجسٹر جو ہیں یہ سی پی یو کے اندر ہی ہوتے ہیں اور ایک لحاظ سے یہ کہہ لیں آن بورڈ میموری تو اس کو نہ کہیں لیکن یہ وہ لوکیشنز ہیں جس میں سی پی یو جو ہے وہ اپنے ریزلٹ جو ہے ٹیمپرری رکھ سکتا ہے اور آپ اس کو میموری سے لوڈ بھی کرتے ہیں یا رجسٹر سے ڈیٹا میموری میں واپس اسٹور کرتے ہیں یہ رجسٹرز کا کیا معاملہ ہے خیر کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے حوالے سے اصل میں اور اسمبلی لینگویج کے حوالے سے بھی اور بقیہ کورسز کے حوالے سے بھی رجسٹرز کا آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہیں ان کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ ذرا اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے کہ کمپائلر جو ہے اس کو کمپائلر کے حوالے سے رجسٹر کے بارے میں کیا سوچنا پڑے گا اور کیا کاروائی کرنی پڑے گی رجسٹر ایک پروسیس کا پروسیسر کا حصہ ہوتے ہیں اس سی پی یو کا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس ہیں وہ بجائے آپ میموری میں اسٹور کریں یا ایون جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپرینٹس جو ہیں وہ بجائے میموری سے بار بار فیچ کریں آپ ان کو رجسٹرز میں لے آتے ہیں کیونکہ رجسٹر سے جو ایکسس ہے لوڈ اینڈ اسٹور وہ آپ کا پروسیسر سپیڈ پہ ہوتا ہے اسی کلاک سے یہ چل رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ میمری جو ہے وہ جو کہ آرڈر آف میگنیچیوڈ سلو ہوتی ہے وہ کئی سائیکلز آپ کو درکار ہوتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ میمری سے فائنلی سی پی یو کے کسی رجسٹر میں آتا ہے یا کسی رجسٹر سے واپس میمری میں جاتا ہے تو from programming point of view یعنی کہ آپ نے کوڈ جو ہے اس کو تیز چلانا ہے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ ویلیوز جو ہیں وہ ہر وقت رجسٹرز میں موجود رہیں یا جب بھی آپ نے کوئی کمپیوٹیشن کرنی ہے تو اس کے آپرینٹس جو ہیں وہ میمری کے بجائے رجسٹر میں موجود ہوں as an assembly language programmer تو یہ آپ خود کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب ایز اے کمپائلر رائٹر سوچیے یا کمپائلر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیے کہ یہ کہاں پہ ہوگا یہ ایکچولی اس بیک اینڈ اسٹیج میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے پروگرام کی انٹرنل ریپرزینٹیشن ہے جو کہ اوریجنلی سی پلس پلس کا تھا جاوا کا تھا یا کسی اور لینگویج کا تھا اب اس کے لیے میں نے فاسٹ کمپیکٹ کوڈ جنریٹ کرنا ہے اب جہاں تک فاسٹ کی بات ہے اس میں آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر میں ویلوز ہمیشہ رجسٹرز میں رکھوں اب وہ کیلکولیشن کیا ہے یہ فی الحال میں نہیں کہہ رہا لیکن یہ کہ اگر میں ویلوز ہمیشہ رجسٹر میں رکھوں تو اس سے میرا کوڈ جو ہے وہ تیز چلے گا کیونکہ میں میموری ایکسس جو ہے اس کو جنرلی اوائڈ کروں گا اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ ساری پروگرامنگ جو ہے رجسٹر میں کر سکتے ہیں کیونکہ بعض کا تو آپ کو ٹھیک ہے ڈیٹا میمری میں واپس ڈالنا پڑے گا اور یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے اسٹیپس ہیں جہاں پہ ہم ڈیٹا فائنلی میمری میں ڈالیں گے یا میموری میں سے لے کے واپس رجسٹر میں لے کے آئیں گے تو رجسٹر جو ہیں وہ ایک کی ہیں پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے بلکہ یہ جو رسک آرکیٹیکچر کی میں نے بات کی ہے اس میں تمام کاروائی رجسٹرز میں ہوتی ہے جو ہیں وہ میموری نہیں ہو سکتے وہ ہمیشہ رجسٹرز ہی ہوتے ہیں اور ایک لحاظ سے یہ وہ سمپلیفیکیشن تھی جس کی بنا پہ رسک کے اوپر جو پروگرامز ہیں وہ زیادہ تیز چلتے ہیں خیر اب یہاں پہ پھر وہی بات کہ میں اب کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے حوالے سے تو اتنی گفتگو نہیں کر رہا لیکن میں ایک مشین ریسورس کی بات کر رہا ہوں جس کا معاملہ اب کمپائلر کو ہینڈل کرنا ہے یعنی کہ جب وہ اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کرے گا وہاں پہ یہ جو لوڈ سٹورز ہیں یا اس قسم کی جو انسٹرکشنز ہیں اس میں کمپائلر کو اب اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ اگر ڈیٹا کسی طرح رجسٹرز میں ہے تو اس کو استعمال کرے یا اگر رجسٹر میں رکھا جا سکتا ہے سبسیکوینٹ کمپیوٹیشن کے لیے تو تب اس کو رجسٹر میں ہی رہنے دیا جائے یہ بھی بیک اینڈ کی ایک ریسپانسبلٹی ہے اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ مشینز میں پروسیسرز میں یہ نہیں ہوتا کہ ہزاروں رجسٹرز ہوتے ہیں بلکہ عموماً یہ جو رجسٹر فائل ہوتی ہے اس کا سائز بڑا چھوٹا ہوتا ہے سولہ ہو جائیں گے بتیس ہو جائیں گے ہزاروں میں کبھی نہیں ہوتے اور ان میں سے بلکہ چند رجسٹرز تو ایکچولی اسپیشل پرپز ہوتے ہیں ہوتے وہ رجسٹرز ہیں لیکن چند ایک ریزروڈ رجسٹر سمجھ لیجیے فار ایگزامپل ایک رجسٹر جو ہے وہ پروگرام کاؤنٹر کے طور پہ استعمال ہوگا ایک اور جو ہے وہ اسٹیک پوائنٹر کے طور پہ استعمال ہوگا یا کچھ رجسٹر جو ہیں وہ فلوٹنگ پوائنٹ انسٹرکشن میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ رجسٹر فائل جو ہے یہ ایک قیمتی ریسورس بھی ہے اور ایک لمیٹڈ ریسورس بھی ہے لیکن اس کے اچھے اور افیشئنٹ استعمال کی بنا پہ آپ کا کوڈ جو ہے اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہو سکتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف بہتر ہوتی ہے بہت بہتر ہو جاتی ہے بلکہ شاید آپ نے یہ نوٹ کیا ہو یا آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ سی میں اور سی پلس پلس میں جب آپ ایک انٹیجر ویریبل یا کیریکٹر ٹائپ خاص طور پہ انٹیجر ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انٹ آئی آپ اس کے ساتھ کی ورڈ رجسٹر بھی لگا سکتے ہیں ڈیکلریشن پہ کیا بنتی ہے رجسٹر انٹ آئی اب یہ جو کی ورڈ لگانا ہے رجسٹر کا اس کا مقصد اصل میں یو ایز دا پروگرامر آپ لگا رہے ہیں یہ کسی اور نے نہیں لگائے آپ نے لگایا ہے آپ نے ٹائپ کیا ہے آپ ایکچولی کمپائلر کو ایک ہنٹ دے رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو یہ جو آئی ویریبل ہے اس کو رجسٹر میں رکھو اب ایسا کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو آئی ویریبل آپ کسی لوپ میں استعمال کر رہے ہیں کسی فور لوپ میں جو کہ ایز این ارے انڈیکس استعمال ہوتا ہے اور چونکہ اس آئے کو آپ نے بار بار ایکسس کرنا ہے ایز این ارے انڈیکس اور اس کے بعد اس کو انکریمنٹ بھی کرنا ہے جنرلی یا ڈیکریمنٹ کرنا ہے کیونکہ آپ ارے کے اگلے ایلیمنٹس میں جانا چاہتے ہیں تو بجائے یہ کہ آئے جو ہے یہ ایک میمری لوکیشن ہو اور بار بار فیچ ہو پھر اسٹور ہو پھر فیچ ہو پھر اسٹور ہو بہتر ہے کہ کیوں نہ یہ ایک رجسٹر میں رہے آپ اگر اس کے ساتھ رجسٹر ویریبل یعنی کہ ڈیکلوریشن میں رجسٹر کی ورڈ ڈال دیں تو کمپائلر آپ کی ہنٹ کو لیتے ہوئے جب کوڈ جنریٹ کرے گا یعنی کہ اسمبلی لینگویج جب جنریٹ کرے گا تو وہ اس کو رجسٹر میں ڈال دے گا البتہ شاید ریسنٹلی آپ ایسا نہیں کرتے یا میں بھی اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا کہ بھئی آپ اپنی ڈیکلوریشن کے ساتھ جہاں بھی ممکن ہو ایک رجسٹر کی ورڈ ضرور لگائیں اس کی وجہ کیا ہے ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ اصل میں کمپائلر جو ہیں اس کے اندر ایک سٹیج نہیں بلکہ ایک پورا مرحلہ جیسے کہ میں نے ارض کیا یہ ٹو پاس کمپائلر کی گفتگو تو چل رہی ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر میں میں میں انٹروڈیوس کروں گا کہ کمپائلر ایکچولی تھری پاس ہوتے ہیں اور اس کے درمیان میں آپٹمائزیشن اسٹیج بھی آ جاتی ہے یہ اصل میں یہ آپٹمائزیشن کہہ لیں یا ایک لحاظ سے رجسٹر ایڈوکیشن پرابلم کہہ لیں کہ یہ ساری باتیں اسی طرف یا اس جانب جا رہی ہیں کہ کسی طرح کمپائلر کو اس چیز میں سہولت ہو کہ وہ ویریبلز جو کہ بار بار استعمال ہونے ہیں اگر وہ رجسٹر میں رکھے جائیں تو اس سے آپ کا کوڈ جو ہے وہ بہت تیز چلے گا بلکہ as a point of interest میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ویکٹر پروسیسرز اور اس طرح کے جو آرکیٹیکچر ہیں وہ ایسی ہی چیزوں کو ایکسپلوئڈ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا جو ہے آپ کی کمپوٹیشن کا وہ رجسٹر میں رہے اور سو مچ سو کہ وہ رجسٹر بلکہ پورا ویکٹر آف رجسٹر بنا دیتے ہیں جو سپر کمپیوٹر آخر وہ سپر ہوتے کیسے ہیں ٹھیک ہے ان کی کلاک اسپیڈ بہت ہوتی ہے لیکن اس میں اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے کہ اسپیشل پرپز رجسٹر آپ کو زیادہ مل جاتے ہیں آپ ارے کا ایک پورا حصہ بجائے ایک ایک ایلیمنٹ لانے کے پورے دس ایلیمنٹ یا سولہ یا چونسٹھ ایلیمنٹ جو کٹھے لا کے آپ ایک رجسٹر فائل میں رکھ سکتے ہیں جیسے کہ کرے مشین جو ہے اس میں ایسے ہوتا ہے یہ ہے وہ بیک اینڈ کا ایک مرحلہ جہاں پہ رجسٹر ایلوکیشن کا معاملہ ہے البتہ یہ ذرا اگلی سلائیڈ پہ دیکھیے optimal register allocation is N P complete اب یاد ہے یہ پی کمپلیٹ والی بات کیا ہے کہ کچھ ایسے الگریدمس ہیں کہ جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں یا جن لوگوں نے کوشش کی ہے وہ ابھی تک اس چیز میں ناکام رہے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ جو پرابلم ہے کہ آپٹمل رجسٹر ایلوکیشن یہ وہ پالونومیل ٹائم الگریدم سے حل نہیں کر سکے اب یہاں پہ فی الحال میں وہ پرابلم تو نہیں پرزینٹ کر رہا اور نہ ہی اس کا میں پروف پرزینٹ کر رہا ہوں کہ آپٹیمل رجسٹر ایلوکیشن جو ہے وہ این پی کمپلیٹ کیوں ہے اس کورس میں جب ہم بیک اینڈ کو زیادہ ڈسکس کریں گے وہاں پہ میں چند ایلگریدم آپ کو دکھاؤں گا اور اس کو دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کیوں این پی کمپلیٹ ہے اب آئیے چلتے ہیں اس کی جو تیسری سٹیج ہے یا تیسرا مرحلہ کہہ لیں انسٹرکشن اسکیجولنگ یہاں پہ اب میں نے چند باتیں لکھی ہیں جو کہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے حوالے سے اب کافی امپورٹنٹ ہیں avoid hardware stalls and interlocks پھر use all functional units productively اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ optimal scheduling is N P complete in nearly all cases یہ لگتا ہے کہ یہ بیک اینڈ کا معاملہ یہ این پی کمپلیٹ سے تو باہر نہیں نکل رہا اور ایسا ہے یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ فرنٹ اینڈ جو ہے اس کے جو مسائل ہیں اس کے جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ generally order N N N یا آرڈر لاگ ہوتے ہیں البتہ بیک اینڈ میں ابھی تک جو چند ایک باتیں میں نے کی ہیں جو کہ اس بیک اینڈ کا امپورٹنٹ حصہ ہے اور میرے خیال میں وہ حصہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے اب آ گیا ہے ادھر جو الگریدمس آپ استعمال کریں گے ٹو سالو دیز پرابلمس یا ٹو امپلیمنٹ دوز ایلگردمس جو ایلگردمس آپ استعمال کریں گے وہ by nature N P complete ہیں اب کیا کریں کیا ہم کمپائلر لکھنے چھوڑ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تو سارے مسئلے این پی کمپلیٹ ہیں یہ سارے ایلگردمس این پی کمپلیٹ ہیں یہ تو ہم پالونامل ٹائم میں نہیں کر سکتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں یاد ہے جب ہم نے ایلگردمس میں اس چیز کی ڈسکشن کی تھی تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے ایلگردمس ہیورسٹکلی بھی سالو کیے جا سکتے ہیں اور وہ آپٹیمل بے شک نہ ہو لیکن وہ generally sixty seventy even ninety percent of the of the optimum آپ کو پرفارمنس دے دیتے ہیں تو یہ کوئی ایسی ڈرنے والی بات نہیں ہے لیکن from a compiler compiler writers point of view آپ ذرا یہ سوچئے کہ اس کو کیسے الگریدمس کیسی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں اور یہ بات میں نے شروع میں کی تھی کہ اس کورس کو یا اس پوری ٹیکنالوجی کو اسٹڈی کرنے کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ آپ کو ان پرابلمس کی اہمیت اور یہ کیا ہے ان کا احساس ہو اور ان کی جو سولوشنز لوگوں نے نکالی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں اور ایونچولی آئی بلیو کہ آپ کو پھر کمپائلرس کی اپریسیشن بھی ہوگی کہ یہ کوئی چھوٹا سا پروگرام نہیں ہے جو کہ آپ مزے سے چلا لیتے ہیں اور آپ کا پروگرام کمپائل ہو جاتا ہے یہ ایک complex piece of software ہے اور ہسٹوریکلی اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی بے انتہا کانٹریبیوشن ہے and it should be appreciated جس طرح آپ لینگویجز کو اپریشیٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کمپائلرز کو بھی اپریشیٹ کریں کیونکہ لینگویج بے شک اچھی ہو جتنی مرضی ایلیگنٹ ہو اگر اس کا کمپائلر اچھا نہیں تو مزہ نہیں آیا اور ایسا لینگویج کے ساتھ ہوا ہے میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے کہ جب ایٹیز میں ایڈا لینگویج ڈیولپ کی تھی U S department of defence نے تو اس کی اسپیسیفکیشن تو بن گئی تھی کہ جی لینگویج اس طرح ہوگی اس میں کانسٹرکٹس یہ ہوں گے پروسیجرز وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ایسے ہوگا وہ تو سب کچھ ہو گیا لیکن پہلی بات کہ اس کا وہ کمپائلر پہلے تو ملے ہی نا اور جب پہلا کمپائلر بنا تو وہ اتنا سلو چلتا تھا کہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ پریکٹیکلی نہیں ہے میں کیوں اس میں پروگرامنگ کروں وہ کمپائلر ہی اتنی دیر لگتا ہے کہ میں آپ کیا بیٹھا رہوں یہ معاملات کمپائلر رائٹرز کے ساتھ ہو چکے ہیں تو اس لیے آپ لینگویج کے ساتھ کمپائلرز کو بھی اپریشیٹ کرے اور دوسری یہ بات کہ ان کو کن پرابلمس کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے اس چیز کا ذکر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا کہ اصل میں کمپائلر کے معاملے کو اگر آپ اور اب جب تفصیل سے دیکھا تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ کوئی سمپل اٹومیٹا نہیں یہ کوئی سمپل اسکینر نہیں یا یہ کہ سمپل اسمبلی لینگویج کا معاملہ نہیں اصل میں اس میں الگریدمز اور جن جن چیزوں کا آپ کو لحاظ رکھنا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں اس بنا پہ یہ جو اب اسٹریٹجی ہے کہ کمپائلرز اصل میں in practice three pass compilers ہوتے ہیں اور یہ تصویر میں نے اب آپ کو دکھائی جس میں جو فرنٹ اینڈ ہے وہ وہی ہے جس میں دیکھیے سورس کوڈ جا رہا ہے اس سے آئی آر نکل رہا ہے البتہ آئی آر جو ہے وہ اب مڈل اینڈ ایک آ گیا ہے وہاں پہ جائے گا وہاں سے پھر ایک آئی آر نکلے گا چانسز ہے کہ اس آئی آر کی جو ایکچوئل شیپ ہے وہ ان کمنگ آئی آر سے مختلف ہو اور وہ پھر ایونچلی بیک اینڈ میں جاتا ہے اور اس اسٹیج کا اب کیا مقصد کہ it sets up the stage اور اپڈ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ it's an intermediate stage for code improvement اور آپٹمائزیشن اب یہ آپٹمائزیشن کوڈ آپٹمائزیشن ہے یہاں پہ میں نے مشین کوڈ آپٹمائزیشن ہے سچ نہیں کہا وہ تو بیک اینڈ کا معاملہ ہے یہ ہے کوڈ آپٹمائزیشن یہ کیا چیز ہے اب اگر آپ کو کمپائلر کے جو فیچرز ہیں کہ کمپائلر کیسے کام کرتا ہے وہ آپ کو کون کون سی آپشنس دیکھتا ہے یعنی کہ اگر آپ اپنا کمپائلر استعمال کر رہے ہیں اس کی آپشنز میں جا کے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ یہ کمپائلر جو ہیں یہ کوڈ کو بھی آپٹیمائز کرتے ہیں یہ کوڈ آپٹیمائزیشن اٹ سیلف ایک کافی بڑا فیلڈ ہے اس کمپائلر کنسٹرکشن ٹیکنالوجی کا ہی یہ حصہ ہے لیکن اس کے اندر بھی بے تحاشا ریسرچ ہوئی ہے اور اس ریسرچ کے نتیجے میں آج کل جو خاص طور پہ کمپائلرز ہیں اس میں آپ کو یہ سٹیج ضرور ملتی ہے جس میں کوڈ کو آپٹمائز کیا جاتا ہے اب اس آپٹمائزیشن کی مثالیں اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو میرے خیال میں وہ آپ سمجھ جائیں گے لیکن فی الحال ابھی ہم ڈسکشن ان سٹیجز کی ڈیٹیلز میں نہیں جا کے کر رہے بلکہ میں صرف ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں لیکن اس کی چھوٹی موٹی مثالیں اس طرح ہیں کہ فار ایگزامپل آپ ایک ویریبل ہے اس کو ایک ویلیو اسائن کرتے ہیں اور بعد میں اس ویریبل کو استعمال ہی نہیں کرتے یعنی کہ آپ نے شروع میں انٹیکس کہہ دیا اور پھر بکیا پروسیجر میں ایکس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا تو آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے چاہے وہ شخص ہو یا وہ کمپائلر ہو وہ کہے گا کہ یہ ایکس کو تم نے ڈکلیئر کیا اس کو تم نے ویلو سائن کی لیکن پھر بکیا پروسیجر میں اس کو استعمال ہی نہیں کیا تو پھر اس ایکس کا مقصد کیا ہے یہ اگر استعمال نہیں ہو رہا تو پھر یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ آپ ایسے کوڈ کو دیکھ کے کہیں گے کہ اسٹیٹمنٹ کو نکال دو اس ڈیکلریشن کو بھی نکال دو اور اس اسائنمنٹ کو بھی نکال دو ایک اور مثال فرض کریں ایک فور لوپ ہے اس کے اندر میں کوئی ویلوز کو ایکسس کر کے چینج کرتا ہوں اور اس کے اندر میں نے ایک ڈال دی statement y equal to two جس کا فور لوپ سے کوئی تعلق نہیں وہ خام خائی اس لوپ کے اندر بیٹھی ہے اور جب وہ لوپ چلتا ہے تو بار بار وائی کو ٹو اسائن ہو رہی ہے یعنی کہ وہ لوپ انویرینٹ ہے مطلب اس لوپ سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اس کو لوپ میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے اس کو باہر نکال دو اگر اس وائی کی ویلو بعد میں کہیں چاہیے تو ٹھیک ہے لیکن اس کو لوپ میں ہونا اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہم ایسی مثالیں بلکہ بعد میں ہم وہ اسٹریٹجیز بھی ڈسکس کریں گے بریفلی کہ آپ اپنے سورس کوڈ کو دیکھ کے بعض کا یہ آپٹمائزیشن کر سکتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن فار ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی ہے ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری اس کو دیکھ کے بھی آپٹومائزیشن کی جا سکتی ہے میں فی الحال وہ مثالیں پیش نہیں کر رہا البتہ کتاب میں یہ جو شروع کے چیپٹرز ہیں اس میں ان کی مثالیں موجود ہیں یہ آپ ضرور دیکھیے کیونکہ ان کو دیکھتے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ آپٹومائزیشن کیا ہے میں تھوڑی سی بات ابھی اور بڑھاؤں گا کیونکہ میں نے اس آپٹومائزیشن کے حوالے سے اس سٹیج کو ذرا زیادہ ایکسپینڈ کرنا ہے کہ آخر یہ سٹیج کیا کر رہی ہے وہ یہ کہ it analyse the I R and rewrites اور ٹرانسفارمز آئی آر اب یہ دیکھیے کہ اس نے انٹرمیڈیٹ کوڈ کو لیا ہے اس نے سورس کوڈ کو جنرلی نہیں لیا یہ میں کہتا چلوں کہ کچھ ایسے بھی آپٹومائزر ملتے ہیں جو کہ سورس کوڈ کو لے کے چینج کر دیتے ہیں ایسا بھی ہے خاص طور پہ پیرل مشین پہ وہاں پہ آپ سورس کوڈ جب ایک کمپائلر کو دیتے ہیں تو ایکچولی سے پہلے ایک پری کمپائلر آ کے آپ کے سورس کوڈ کو چینج کر دیتا ہے خیر وہ ایک اور کورس ہے آلموسٹ جس میں ایسی ڈسکشن ہوتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیے کہ مڈل لینڈ جو ہے وہ سورس کورس سے نہیں بلکہ آئی آر سے شروع ہوگا for example A S T ایبسٹریکسٹری ول ٹرانسفارم ایٹ یا ری رائٹ کرے گا اگر وہ انسٹرکشن ہیں اور اس کو ٹرانسفارم کرے گا مقصد یہ کہ اس کو آپٹیمائز کرے اور کیوں اگین وہی گول کہ the primary goal is to reduce running time of the compile code یعنی کہ اگر میں یہاں پہ ہی ایسی ریڈنڈنٹ چیزیں یا ایسی چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں کہ بھئی اس کو میں کسی اور طریقے سے کروں تو ایونچولی جو بیک اینڈ نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے وہ بہتر ہوگا جس کے نتیجے میں اس پروگرام کا جب وہ ایکسیکیوٹیبل کی فارم میں آئے گا تو اس کا جو رننگ ٹائم ہے وہ بہتر ہوگا اور یہ میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم سورٹنگ سرچنگ ڈائنمک پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے رننگ ٹائم کی بات اب نہیں کر رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا سورس کوڈ ہوگا تو اس کا رننگ ٹائم امپروو ہوگا نہیں آپ کا سورس کوڈ جو مرضی ہو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کو جب اس ٹرانسفارمیشن میں سے گزار کے مشین کوڈ کو جنریٹ کروں تو اس کی جو پرفارمنس ہے رننگ ٹائم کے حوالے سے وہ اچھی ہو افیشئنٹ ہو اور دوسرا وہی بات کہ وہ کمپیکٹ بھی ہو جو کہ میں نے یہاں پہ اب لکھا ہے کہ it may also improve space even power consumption اب یہ بھی دیکھیے کہ اگر آپ کا پروگرام جو ہے وہ کچھ زیادہ پاور کنزیوم کرے ان دا سینس کہ وہ خود تو پاور نہیں لے رہا لیکن سی پی یو یا اس کے جو یونٹس ہیں ان کو بہت زیادہ استعمال کرنے لگ پڑتا ہے تو اگر یہ ایسا نہ ہو سکے تو شاید مشین کی جو پاور کنزمپشن ہے وہ بھی کم ہو جائے یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے یہ ابھی تک ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے کہ it must preserve the meaning of the code ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہر اسٹیج پہ ہے کہ جو بھی سورس کوڈ کے ساتھ اب کاروائی ہو رہی ہے جیسے جیسے وہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ فرنٹ اینڈ سے جو انٹرمیڈیٹ آئی آر ویلو یا جو کوڈ نکل رہا ہے جب وہ مڈ لینڈ میں جائے گا تو وہاں پہ وہ ٹرانسفارم ہو جائے گا تو ایکچولی یہاں پہ دوسرے آئی آر پہ میں بھی پرائم ڈالنا چاہیے آئی آر پرائم یعنی کہ وہ اصل میں ذرا سا بدل گیا ہے لیکن جو مرضی تبدیلی ہو اور فائنلی مشین کوڈ بھی بے شک بنے یہ نہ ہو کہ جو سارٹنگ الگریدم ہے وہ چینج ہو کے پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا جو اوریجنل سورس کوڈ جو کر رہا ہے وہی تھرو آؤٹ دا اسٹیجز وہی پرزرو رہے اور فائنلی جو مشین کوڈ نکلے وہ وہی چیز امپلیمنٹ کرے جو کہ اوریجنل سورس کوڈ میں تھی اچھا یہ جو مڈل سٹیج ہے یہ اب اصل میں ایک سنگل سٹیج نہیں ہوتی چونکہ اس نے کافی کام کرنا ہے اور یہ بعد میں جب ہم اس کی تفصیل ڈسکس کریں گے بلکہ پروجیکٹ کے سلسلے میں شاید ہم تھوڑی سی آپٹمائزیشن بھی کریں یہ کاروائی جو ہے یہ کافی کمپلیکس ہے کافی ڈیٹیلڈ ہے اس میں کافی اسٹیپس انوالوڈ ہیں تو کیا یہ جاتا ہے کہ یہ جو مڈل اسٹیج ہے اس کے بھی اصل میں حصے ہوتے ہیں ان کو ملٹیپل اسٹیجز میں ایکچولی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور آج کل کے جتنے کمپائلرس ہیں اس میں یہ ہے بلکہ اب اگر یہ ذرا سوچیں کہ چونکہ یہ مڈل اسٹیج بھی آئی آر لے رہی ہے یعنی کہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن لے رہی ہے تو ضروری نہیں کہ جو آپٹمائزیشن میں سی پلس پلس میں کرتا ہوں وہ سی میں ممکن نہ ہو ہاں لینگویج کے کچھ ایسے کانسٹرکٹس ہیں جو کہ اس لینگویج میں ہی صرف موجود ہیں لیکن یہ چیز بھی پاسبل ہے کہ اگر میں دو تین یا چار لینگویجز سے ایک ہی آئی آر بنواؤں میرا جو فرنٹ اینڈ ہے وہ ایک ہی آئی آر مجھے دے اور وہ میں اس مڈل اینڈ کو فیڈ کروں تو وہی آپٹمائزیشن اسٹریٹجی جو میں نے سی کے لیے استعمال کی میں جاوا کے لیے بھی کر سکتا ہوں بیک اینڈ نے البتہ اب اپنا آپٹمائزیشن کا معاملہ کرنا ہے تو اس کو جیسے کہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں یہ بیک اینڈ کا جو حصہ تھا جس کو آئی آر مل رہا تھا وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ ایونچلی یہ کس لینگویج سے آیا تھا مڈل لینڈ کے ساتھ بھی یہی ہوگا اس کو ایک آئی آر ریپرزینٹیشن ملی اور وہ اپنی ملٹیپل اسٹیجز میں اب آ کے آپٹمائزیشن کرے گا ملٹیپل اسٹیجز کے بارے میں نے کہا تھا کہ چونکہ آپٹمائزیشن ایک کمپلیکس ٹاسک ہے اور ابھی میں آپ کو چند ایک اس کی مثالیں دیتا ہوں جس کی بنا پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شاید ایک مونولیتھک یعنی کہ ایک سنگل ماڈیول جو ہے شاید اس کو ہینڈل نہ کر سکے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لینگویج ٹو لینگویج یا مے بی آئی آر کے کچھ ایسے فیچرز ہیں جو کہ ایک اسٹیج ہینڈل کر لے اور بقیہ اسٹیجز ہیں وہ دوسرے جو آئی آر کے کانسٹرکٹس ہیں ان کو ہینڈل کرے تو ایک لحاظ سے یہ میرے خیال میں وہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی بھی بنتی نظر آ رہی ہے کہ اتنا بڑا ٹاسک جو ہے اس کو حصوں میں تقسیم کرو تاکہ ایک حصہ جو ہے وہ مینجبل ہو جائے تو آئیے اب ذرا اس آپٹمائزیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ آپٹمائزر جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں اگین یہاں پہ ہم اب اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے اور خاص طور پہ فی الحال میں آپ کو مثالیں نہیں دکھا رہا modern are structured as a series of pieces اور اب یہ دیکھیے میں نے تصویری خاکہ کس طرح بنایا ہے اس میں آپ ذرا ایروز بھی نوٹ کر لیجئے آئی آر جو ہے وہ آپٹومائزیشن اسٹیج ون میں گیا وہاں سے ٹو میں وہاں سے تھری میں اینڈ سو آن اور یہ اینڈ اسٹیج پروسیس ہو سکتا ہے لیکن ذرا مزے کی بات دیکھیے کہ چانسز ہیں کہ آپٹمائزیشن کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اب سیدھی اینڈ میں نہ جائے بلکہ یہ دیکھیے لوپ بن رہا ہے کہ یہ واپس میں بھی آ سکتی ہے تو یہ بھی نہیں کہ یہ ایک serial C singular link list type چیز ہے یہ آلموسٹ ایک قسم کی سرکولر ٹائپ چیز بن گئی کہ یہ آپٹمائزیشن ملٹی اسٹیج آپٹومائزیشن جو ہے یہ ایک پاس میں نہیں مے بی دو تین پاسز اس کے اوپر چلایا جائے اور ہر پاس میں یہ ایک قسم کی اسمبلی لائن اب بنتی نظر آ رہی ہے جس میں یہ آئی آر جو ہے یہ ماڈیفائی ہوگا اس میں ری رائٹنگ ہوگی اینڈ سو آن بلکہ کچھ کمپائلر جیسے یہ جی سی سی ہے اس میں تو یہ تقریباً میرے خیال میں سولہ سترہ اسٹیجز ہوتی ہیں یہ این کی ویلیو سولہ سترہ بھی ہو جاتی ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ بڑا سمپل سا ہے دو تین اسٹیجز میں تھوڑی سی ٹرانسفارمیشن کی اور قصہ ختم ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے typical transformation discover and propagate some constant value یہ بھی ہوتا ہے پروگرامنگ میں کہ آپ ایکس کو ایک ویلو اسائن کرتے ہیں ایکس استعمال ہو جاتا ہے وائی کو بھی آپ وہی کانسٹنٹ ویلو دے دیتے ہیں پھر وائی استعمال ہوتا ہے لیکن پوری فنکشن کے حوالے سے اگر آپ سوچیں کہ ایکس کو جو میں نے ٹو دی اور پھر بعد میں پھر وائی کو ٹو دی تو وائی کو ٹو دینے کی کیا ضرورت ہے کیوں نہ میں وہ ایکس کو استعمال کر لوں اگر خاص طور پہ ایکس جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا move a a less frequently executed place یہاں پہ اب وہ کوڈ کی جو ایکسیکیوشن پروفائل ہے اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا فار ایگزامپل لوپس جو ہوتے ہیں وہ ان میں ایکسیکیوشن بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہی لوپ ہے اس نے ایک حصہ جو کوڈ سیگمنٹ ہے یا جو لوپ کی باڈی ہے اس نے بار بار ایکسیکیوٹ ہونا ہے تو اگر کوئی کمپٹیشن لوپ کے اندر ہو رہی ہے جو کہ اصل میں لوپ سے باہر ہو سکتی ہے تو بہتر ہے اس کو باہر نکال لیا جائے اس سے فائدہ ہوگا لازمی بات ہے specialise some computation based on context اب یہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا کی کوئی نیچر ہے یا پرہیپس ان پٹ ویلوز کی یا مے بی اگر کوئی ٹری اسٹرکچر ہے ڈیٹا اسٹرکچر کے حوالے سے ایسے کئی کیسز ہیں جس سے کوئی کانٹیکسٹ بنتا ہے جس کی بنا پہ شاید کمپائلر یہ کہے کہ میں یہ کمپٹیشن ایک خاص طریقے سے کرتا ہوں فار ایگزامپل اسٹرنگ کمپٹیشن جو ہیں وہ اس اس کھاتے میں آ جاتی ہیں اگر آپ نے اسٹرنگ کنکیٹنیشن کرنی ہے یا کوئی اور اسٹرنگ آپریشن کرنا ہے تو اس بنا پہ کوئی خاص اسپیشلائز فنکشن استعمال کی جا سکتی ہیں یا جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیے ابھی اسمبلی لینگویج کی بات نہیں ہو رہی تو اس حوالے سے یہاں پہ آپ ایک اگر سوچیں تو ایلورک ٹرانسفارمیشن ہوں گی یا اس قسم کی اگر اس پوائنٹ کو لیا جائے ڈسکور ریڈنڈنٹ اینڈ اٹ یہ وہ جو میں نے شروع میں مثال دی تھی کہ اگر آپ انٹ ایکس کہہ کے ایکس ٹو کہہ دیتے ہیں اور بعد میں ایکس کو استعمال ہی نہیں کرتے تو وہ تو ریڈنڈنٹ ہو گیا اس کا مطلب کوئی مقصد ہی نہیں بنتا تو اس کو نکال دو ایسی کئی اور کمپٹیشن آپ کے سامنے آ سکتی ہیں جو کہ آپ بھی ایکچولی آپ بھی ڈسکور کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم کمپائلر کا یہ جو آپٹمائزر ہے اس کی یہ ذمہ داری بنا رہے ہیں یا اس میں یہ کیپبلٹی ڈال رہے ہیں کہ ریڈنڈنٹ کمپٹیشن جو ہے اس کو ڈھونڈو دیکھیں یہ ڈسکوری بھی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم بتا دیں گے کہ یہ ریڈنڈنٹ ہے یہ کمپائلر کا آپٹیمائزر خود ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرے گا ریموو یوز لیس اور انریچبل کوڈ فار ایگزامپل آپ نے ایک فنکشن لکھی اس میں ایک پوائنٹ پہ ایک ریٹرن اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد اصل میں دیکھا جائے تو باقی جو مرضی آپ لکھتے ہیں وہ تو ایکسیکیوٹ ہی نہیں ہوگا کیونکہ فنکشن تو وہاں سے ریٹرن کر جائے گی تو کیا فائدہ اس کے بعد کوڈ لکھنے کا اور اکثر کمپائلر جو ہیں وہ یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جب تم نے مڈل آف دا فنکشن ایک ریٹرن ڈال دی جس کے ساتھ کوئی اف وغیرہ نہیں تو اس کے بعد کا جو کوڈ ہے وہ تو ریچیبل ہی نہیں ہے اس کو کیوں لکھا ہوا ہے اس کو نکال دو وہ یوز لیس کوڈ ہے کیونکہ وہ یا انریچیبل کوڈ ہے کیونکہ وہ ریٹرن تو تو ایکسیکیوٹ ہوئی فنکشن نے تو اپنا کنٹرول واپس بھیج دیا in code and idiom in some particularly efficient form اب یہاں پہ وہ پروگرامنگ ایڈیمز آ جاتے ہیں اور ان کی مثالیں کئی ہیں ایک چھوٹی مثال آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی پلس پلس میں یا سی میں آپ آئی پلس پلس کہتے ہیں اصل میں بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ آئی آئی پلس ون کی ایک نوٹیشن کہہ لیں لیکن ایکچولی اس کی کہانی کافی لمبی ہے یہ پی ڈی پی سے بات چلی تھی تو اگر کمپائلر کو یہ نظر آئے کہ I equal I plus one ہے اور آئی جو ہے میمری ویریبل ہے یہ میمری لوکیشن ہے تو اگر اس مشین کے انسٹرکشن سیٹ میں آٹو انکریمنٹ میمری لوکیشن ہے تو وہ بجائے I equal I plus one جس میں لوڈ اور اسٹور اور ایڈ ہے اس کو simply auto increment memory location سے ریپلیس کر دے گا اور اس طرح کی کئی اور مثالیں ہیں یہ ہیں وہ چند باتیں جو آپٹومائزر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور جیسے کہ میں نے ارض کیا یہ اب کمپائلر تھری پاس کمپائلر کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے اور اس میں یہ جو سٹیجز ہیں یہ سٹیجز کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی اسٹیج جو ہے وہ ریڈنڈنٹ کوڈ نکال رہی ہوگی کوئی یہ جو ایڈیمس ہیں ان کو استعمال کر رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ اور آپ اگر سوچیں تو میں اور اسٹیجز بھی لگا سکتا ہوں کچھ جو ہیں اس میں لینگویج ڈیپینڈنٹ بھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو آئی آر کے کچھ کانسٹرکٹس ہیں یہ صرف جاوا کے ہونے کی وجہ سے آئے تھے تو ٹھیک ہے سی پلس پلس میں یا سی میں مجھے وہ ضرورت نہ پیش آئے تو مے بی میں اس اسٹیج کو فی الحال استعمال نہیں کرتا لیکن دوسری لینگویجز میں ایسا ہوگا یہ ہے اب تھری پاس کمپائلر کا اسٹرکچر کمپائلر کے حوالے سے ہم نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے اس کو ہم سورس کوڈ دیتے ہیں اور وہ سورس کوڈ کو لے کے ٹرانسفارم کر کے انٹرنلی جو بھی اس نے کرنا ہے ہمارا میننگ پرزرو کر کے ہمیں ایکسیکوربل کوڈ بنانے کی خاطر اصل میں اسمبلی کوڈ دے دے گا جس کو ہم اسمبلر کے حوالے کر دیں گے اسمبلر کے بارے میں ذرا آپ سوچئے اس نے اسمبل کیا آبجیکٹ کوڈ نکلا اس آبجیکٹ کوڈ کو اب آپ نے لنکر کے حوالے کیا اس سے فائل بنی جس کو آپ نے اب چلایا پروسیس کیا چیز ہوتی ہے اٹس این ایکسیکیوربل جو کہ میموری میں لوڈ ہوا اس کو ایک انوائرمنٹ ملی ایونچلی وہ ایک پروسیس بن گیا اب جب آپ کا پروگرام ایکسیکیوٹ کر رہا ہے تو کیا وہ ساری کاروائی اندرونی طور پہ اپنے ہی ڈیٹا اسٹرکچر سے کرے گا یہ بھی ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو سسٹم سے ریسورسز چاہیے ہوں سسٹم روٹینز وہ ایکسس کرتا ہے فار ایگزامپل جب بھی آپ یہ نیو کرتے ہیں تو سسٹم جو ہے وہ کچھ میمری لے کے آپ کے پروسیس کو دیتا ہے جس کو آپ پھر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ کئی ایسے ریسورسز ہیں سسٹم کے جو کہ آپ کا پروسیس استعمال کرنا چاہے گا ایک ایکسیکیوربل نے ایونچلی ایک آپریٹنگ سسٹم انوائرمنٹ میں کام کرنا ہوتا ہے جنرلی ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ اسپیشلائز چپس ہیں جس میں آپ نے کوڈ کو برن کر دیا تو اب وہ صرف وہی کوڈ چلاتا ہے اور کچھ نہیں لیکن یہ جو ملٹی پروگرامنگ انوائرمنٹ ہے اس میں جنرلی کئی پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے طور پہ مختلف ریسورسز کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو یعنی کہ ایک پوری انوائرمنٹ ہے جس میں یہ ایکسیکیوریبل چلتے ہیں تو اب کمپائلر کے حوالے سے کیا کمپائلر کو بھی ان چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا یقیناً ایسا ہے آئیے تھوڑی سی گفتگو اس معاملے پہ ہم کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم گفتگو کر کے پھر واپس کمپائلر کی طرف آ جائیں گے کیونکہ یہ جو ایشوز ہیں ضرور ہیں اور کمپائلر کو یہ فیس بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن فی الحال ایک انٹروڈکٹری کورس میں ہم ان باتوں کے بارے میں اتنی تفصیل میں ڈسکشن نہیں کریں گے لیکن مناسب ہے کہ یہ باتیں ہم ایٹ لیسٹ یہاں پہ ان کو انٹروڈیوس کر لیں تاکہ ذہن میں یہ باتیں رہیں اور جنرلی یہ باتیں جو ہیں وہ انوائرمنٹ ریلیٹڈ ہوں گی کچھ اس میں مشین آرکیٹیکچر ریلیٹڈ بھی ہوں گی یعنی کہ پروسیسر کے حوالے سے آپ کے پاس ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کئی فیسلٹیز ہیں آج کل کے پروسیسر پائپ لائن آرکیٹیکچر استعمال کرتے ہیں ان میں ملٹیپل یونٹس ہوتے ہیں بلکہ جو ماڈرن پروسیسر ہیں اس میں آپ پیرل کمپیوٹیشن کر سکتے ہیں یعنی کہ ملٹیپل یونٹس سائملٹینیسلی کام کر رہے ہیں اور ڈفرنٹ کمپیوٹیشن کر رہے ہیں پیرل سیلس یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے آپ پیش کر رہا ہوں جو کہ میں کو اب نظر آئیں گی ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آئیے کر لیتے ہیں role of the run time system اب دیکھیے یہ جو رن ٹائم سسٹم ہے یہ وہ انوائرمنٹ ہے جو کہ کو فیس کرنی پڑے گی اب پروسیس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے کہ اس نے میمری ریکویسٹ کرنی ہے اگر ڈائنامک ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں تو یہاں پہ میموری مینجمنٹ یہ بھی اور دوسرا یہ کہ اس کو اسٹیک اور ہیپ اسپیس بھی چاہیے ہوگی اور اگر ہیپ اسپیس کو گرو کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے اگر اسٹیک اسپیس کو گرو کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے اس کو فائل آئی او بفرس کی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ اس نے آئی او کرنی ہے ایلوکیٹ اینڈ ڈی ایلوکیٹ یہ جب آپ آبجیکٹس بناتے ہیں نیو جو اس کا سی پلس پلس کا کانسٹرکٹ ہے گاربیج کلیکشن اب یہ شاید ابھی بات نہ ہوئی ہو لیکن اگر آپ سوچیں تو جب آپ نیو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ میمری جو اویلیبل ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے وہ کیسے واپس ہیپ میں آتی ہے بلکہ اگر آپ کو موقع ملا ہو جاوا کے بارے میں ڈسکشن کرنے کا یا جاوا کے بارے میں پڑھنے کا اس میں آپ نیو تو کرتے ہیں لیکن آپ کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں جاوا جو ہے وہ آپ کے لیے ایک میکنیزم پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ آبجیکٹس نیو کے ذریعے بناتے جائیں اور وہ یہ جو گاربیج کلیکشن کا اس کا جو فیچر ہے یہ ایکچولی ان اے وے اس لینگویج کے رن ٹائم کا حصہ ہے وہ آپ کے پروگرام کے ساتھ اٹیچ ہو کے جب بھی آپ کے آبجیکٹ جو ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ کسی ایک آبجیکٹ کو کوئی ریفرنس نہیں کر رہا تو وہ گاربیج کلیکٹر آ کے اس آبجیکٹ کی میموری جو ہے وہ ریکلیم کر لے گا اور پھر آئندہ کسی آبجیکٹ کو جب میموری کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کو دے دے گا تو یہ ایکچولی ایک لحاظ سے لینگویج ڈیزائن بھی ہے کہ لینگویج کے اندر نیو تو ہے اس میں ڈیلیٹ ہے ہی نہیں اور ایک آٹومیٹک پروسیجر جو ہے وہ یہ چیز کرتا ہے رن ٹائم ٹائپ چیکنگ یہ پوائنٹرز کے ساتھ اور خاص طور پہ جب آپ ٹائپ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ایسی باتیں آتی ہیں پھر error and exception processing exception handling آپ نے شاید دوسرے کورسز میں پڑھی ہو سی پلس پلس میں بھی یہ فیچر ہے جاوا میں بھی ہے جس میں یہ ٹرائی اور کیچ بلاک کے ذریعے آپ کوڈ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی ایکسیپشن جیسے ڈویژن بائی زیرو ہے یا رے آؤٹ آف باؤنڈس ہے تو ایسی ایکسیپشن جو ہیں ان کو آپ پکڑیں اور اس کے بعد اس کو پروسیس کریں تاکہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ کریش نہ کرے اسینشلی مطلب کہ بھائی ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوتا لیکن جب ایسا ہو تو مجھے موقع تو ملنا چاہیے کہ میں اس کے بارے میں اس وقت رن ٹائم پہ کوئی ڈیسیزن لے کے اپنی کاروائی جو آگے چلاتا جاؤں یہ نہ ہو کہ جب بھی ذرا سی ایکسیپشن ہوئی تو اس کے بعد میرا پروگرام کریش ہو گیا اس کے علاوہ انٹرفیس ٹو او ایس جس میں I O is an important one جس میں فائل آئی او بھی ہے اس میں آپ کی جو اسکرین آئی او وہ بھی ہے نیٹورک ہے سپورٹ فار پیرلزم یہاں پہ اب اگر آپ نے مشین آرکیٹیکچر دیکھے ہیں تو pipeline architecture multiple units available ہوتے ہیں جو کہ آپ سائملٹینیسلی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دو اور باتیں parallel thread communication and synchronisation یہ اب وہ باتیں ہیں جو کہ اصل میں ہمیں وہ پیرل کمپٹیشن کی ڈومین میں لے جاتی ہیں لیکن یہ بھی لینگویج میں فیسلٹیز اویلیبل ہیں ایک لحاظ سے یہ فیسلٹیز لینگویج سینٹیکس تو شاید نہیں جتنا کہ یہ اے پی آئی کہہ لیں یا وہ فیسلٹیز جو کہ لینگویج آپ کو پرووائڈ کرتی ہے اب یہ وہ رن ٹائم سسٹم ہے جس کا لحاظ کمپائلر کو بھی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ کو فار ایگزامپل موقع ملا ہے ٹرائی کیچ استعمال کرنے کا آپ نے اگر جاوا میں پروگرام کی ہے خاص طور پہ وہاں پہ یہ ٹرائی کیچ تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو ٹرائی کیچ کانسٹرکٹ جو ہے وہ لینگویج کا حصہ ہے آپ اپنے پروگرام میں ٹرائی کیچ لکھتے ہیں ایونچلی یہ ایک کوڈ کی فارم میں جب ٹرانسفارم ہوتا ہے تو اس نے انڈر لائن سسٹم سے اس چیز کی سپورٹ لینی ہے کہ اگر ایک فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ کے اندر ڈویژن بائی زیرو ہو گئی ہے یا کوئی بھی جو جو یونٹ ہے اس میں اگر ڈویژن بائی زیرو ہے تو وہ کسی طرح آپ کو پتا چل جائے یعنی کہ آپ کے پروگرام کو پتا چلے یہ نہیں کہ آپ کے جو اسمبلی لینگویج جو کوڈ نکلا ہے آپ آپ کے کے کوڈ سورس کوڈ سے اس کو پتا چلے اصل میں بات ہو رہی ہے کہ رن ٹائم پہ اگر کوئی فنومنا ہے تو اس کی مینجمنٹ اس کے ساتھ انٹریکشن آپ کو اصل میں پروگرامنگ لیول پہ مل جاتی ہے اور یہ جس طرح میں نے کیا کا معاملہ ایسا ہی ہے خیر رن ٹائم کی باتیں ہم کریں گے کیونکہ ایک لحاظ سے کمپائلر کو رن ٹائم کے لیے بھی کوڈ جو ہے وہ جنریٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور ایونچولی جو اسمبلی لینگویج جنریٹ ہوگی اس میں خاص طور پہ جب پروسیجرز آ جاتے ہیں ایک فنکشن دوسری فنکشن کو کال کر رہی ہے تو وہاں پہ وہ جو اسٹیک پوائنٹر ہے اس قسم کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو رن ٹائم انوائرمنٹ جو ہے وہ کمپائلر کا حصہ تو نہیں البتہ کمپائلر کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ بعض کیسز میں اس کو اسپیشل کوڈ جنریٹ کرنا پڑے گا جو کہ اس رن ٹائم فیچر کو استعمال کرے گا یا اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا اس کے علاوہ کمپائلرز کی کیا کہانی ہے خیر جہاں تک اس کورس کا تعلق ہے اب زیادہ ہم اسی چیز پہ کانسنٹریٹ کریں گے کہ کمپائلر جو ہے وہ تھری پاس یا تھری سٹیجز میں کام کرے گا فرنٹ اینڈ مڈل اینڈ اور بیک اینڈ ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور اب ہم آئندہ لیکچرز میں پہلے فرنٹ اینڈ کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے یعنی کہ اسکینر کے اوپر کافی وقت لگائیں گے پھر پارسر پہ وقت لگائیں گے آپٹومائزر پہ ہم تھوڑا وقت لگائیں گے اور اس کے بعد پھر بیک اینڈ پہ ہم زیادہ وقت لگائیں گے کہ بیک اینڈ پہ وہ کوڈ کوڈ کیسے جنریٹ ہوتا ہے اور بیک اینڈ سے جو نکلے گا وہ ہمارے کیس میں اسمبلی لینگویج ہوگا اور اس اسمبلی لینگویج کو پھر ہم اسمبلر کے حوالے کر کے ایکسیکیوٹیبل بنوائیں گے کمپائلر جیسی ملتی جلتی چند ایک اور چیزیں ہیں جو کہ یہ ذرا اگلی سلائیڈ ذرا دیکھ لیجئے اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو زیادہ نہیں انٹرپریٹرز یہاں پہ میں نے لکھا ہے ڈائریکٹ ایکسیکیوشن اور اس کی ایک مثال آپ کے پہلے کورس میں تھی جاوا اسکرپٹ جاوا اسکرپٹ جو ہے اس کی کوئی اسمبلی لینگویج نہیں بنتی بلکہ وہ براؤزر میں اگر ہے یا آپ کے ویب پیج میں اگر یا ایچ ٹی ایل فائل میں ایک جاوا اسکرپٹ ہے تو وہ براؤزر ہی ایکسیکیوٹ کر دیتا ہے اور ایک لحاظ سے جیسے میں نے لکھا اسمبلر بھی ایک کمپائلر ہے کیونکہ وہ اسمبلی لینگویج کو کمپائل کر کے بائنری کوڈ بناتا ہے پری پروسیسرز اس کے بارے میں یا جو سی پلس پلس میں وہ جو ڈیفائن اور انکلوڈ کو جو پروسیس کرتا ہے وہ ایکچولی ایک پری پروسیسر ہے اس کو اصل میں سی پلس پلس سے کوئی سروکار نہیں وہ تو ایک قسم کی سبسٹیچیوشن کرتا ہے ٹیکسٹ فور میررز ہیں نان ویزی ویگ یہ what you see is what you get type جس میں ورڈ اسٹار اور اس طرح کے کچھ پروگرامز ہیں شاید آپ کی نظر سے گزرے ہوں اور کئی جو انالیس ٹولس ہیں یہ جو انٹرپریٹرز اور اس قسم کی چیزوں کا معاملہ ہے یہ میں اب آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ تفصیل اپنی کتابوں میں یا دوسرے کورسز میں جہاں پہ آپ نے دیکھی ہے انٹرپریٹرز کے معاملے میں خاص طور پہ آپ ضرور یہ انفارمیشن انٹرنیٹ سے لینے کی کوشش کریں اب آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں اب جو میں نے عرض کیا تھا کہ فرنٹ اینڈ کے جو ماڈیولز ہیں ان کی تفصیل اینڈ ڈسکشن آج نہیں شروع کرتا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سکینر یعنی کہ لیکسیکل جو ہے اس کے بارے میں تفصیل گفتگو شروع کریں گے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لیکسیکل کے بارے میں کتاب میں ضرور پڑھیے کیونکہ ہم جیسے کہ میں نے عرض کیا تفصیل گفتگو بھی کریں گے اور پھر آپ کے ذمے ایک پروجیکٹ بھی ہوگا کیونکہ آپ نے ایک لیکسیکل سکینر بنانا ہے یہ ڈسکشن انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تب تک خدا حافظ